عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا ان سے معمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ انصاری صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجور کے درخت مخصوص رکھتے تھے تاکہ اس کا پھل آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ اور بنو نظیر پر فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھل واپس فرما دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تیس